آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا جیسا قرآن بتایا گیا ہے ایک صرف ایک کنڈیشن تھی کہ پوری جنت کو تم انجوائے کر سکتے ہو البتہ وہاں ایک فائبرین ٹری تھا اس فائبرین ٹری کا پھل نہیں کھانا تھا ان کو لیکن وہ پیشنس نہ دکھا سکے اور جا کر کے انہوں نے اس فائبرین ٹری کا پھل کھا لیا تو پھر جنت سے وہ نکال دیے گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ڈپینڈنس آیا بہت ہی گہرا ڈپینڈنس بہت زیادہ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ولب تخفر نہ و ترمنا یعنی کن من الخاصرین یعنی ریپینٹنس آیا انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور بہت زیادہ گریہ ازاری کی تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا پھر دوبارہ ان کے لیے جنت مقدر کر دی ایک انسان یہ ہے کہ زندگی کے دوڑ میں کبھی صحیح کرے کبھی غلط کرے گا لیکن جب غلط کرے تو اس کو چاہیے کیا اس کے اندر ڈپینڈنس آئے اپنا کریکشن کرے پھر سے صحیح راستے پہ چلنے لگے تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی بالکل کوئی غلطی نہ کرے پرفیکٹ سے آخر تک دنیا کے چونکہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے تو ایسے حالات یہاں نہیں ہیں کہ آپ غلطی نہ کریں غلطیاں تو ہوں گی ٹوئر از ہیومن لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آدمی کے اندر ڈپینڈنس آئے اپنی اصلاح کرے اپنے کو پھر سے صحیح راستے پر ڈالے رائٹ ٹریک پر تو یہ مثال ہے آدم کی ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اللہ اس کو سلیکٹ کرے گا جنت کے لیے دوسری مثال ابلیس کی ہے ابلیس نے بھی غلطی کی کہ اللہ کا حکم تھا کہ تم جھک جاؤ آدم کے آگے وہ نہیں جھکا تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اس نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ غلط مجھے غلطی ہو گئی تھی اس کے اندر ریپینڈنس نہیں آیا تو اللہ نے اس کو ابدی طور پر بلیسنگ سے محروم کر دیا ان کو یہ دو کریکٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آگے تاریخ میں کیا ہونے والا ہے کچھ انسان وہ ہوں گے جو غلطی بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ شور جگا ہوا ہوگا تو ریپینڈنس آئے گا وہ اللہ سے توبہ کریں گے اللہ انہیں معاف کرے گا پھر رائٹ ٹریک پر زندگی کو چلا دیں گے وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سلیکٹ کیے جائیں گے ایسے ایسے ایسے انڈیویجل ایسے پرسن ایسے افراد اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد سرکش بن جائیں گے غلطی کو مانیں گے نہیں تو وہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بلیسنگ معروم ہو جائیں گے جیسے کہ بلیس ہوا تو یہ دو دو دھارے چل رہے ہیں پوری تاریخ میں ایک دھارا ادب جیسے لوگوں کا ایک دھرا ابلیس جیسے لوگوں کا یہ بطور نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر انسان کو بتا دیا